حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا گیا کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دیں پھر اس عورت نے کسی اور مرد سے شادی کر لی اور وہ اس کے ساتھ علیحدہ تو ہوا لیکن جمع کیے بغیر طلاق دے دی کیا یہ عورت پہلے خاون کے لیے حلال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں حتیٰ کہ وہ دوسرا نکاح کرنے والا شخص اس عورت کا مزہ چکھے اور عورت اس مرد کا مزہ چکھے یعنی لذت جمع حاصل کریں سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار چار سو چھتیس